علماء کرام مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں اردو جو نہیں جانتے ان کے لیے مسجد کے پچھلے حصے میں انتظام ہے آج ہم حاجی ابو بکر باٹیا صاحب کی مسجد میں مولانا حمزہ صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کی دعوت پر حاضر ہوئے ہیں اور اتفاق کی بات ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں یوں سمجھنا چاہیے کہ اس مسجد میں اس جامع مسجد میں سیرت کا جلسہ بھی ہوا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کی مجلس بھی ہوگی سیرت کے جلسے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورا سال ہونا چاہیے دن میں ہونا چاہیے رات میں ہونا چاہیے ہر وقت ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ ربیع الاول میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے ولادت اور وفات دونوں اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو ہماری جان سے ہماری جان سے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں اپنی جان سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم مؤمن کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم کو میں جب تک تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے لیکن اپنی جان سے سمجھ میں نہیں آتا اپنی جان سے زیادہ ہو سمجھ میں نہیں آتا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا جب تک تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے پیارا نہ ہو اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتی کامل مومن نہیں بن سکتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا اور پھر اور فرمایا حضرت ابھی سمجھ میں آیا آپ ہمیں اپنے والدین سے اپنے بچوں سے اور اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں اور سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے سب سے محبوب ہیں اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ نے نے اور ان کے بعد دوسرے مجاہدین نے جو اپنی جانوں کی نظرانے پیش کیے ہیں اپنی جانوں کو اللہ تعالی کے راستے میں قربان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جب آدمی اپنی جان کی قربانی دیتا ہے تو اس لیے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث اس کو اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں اور نہ وہ یہ قربانی کیوں دیتا ہے اور عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کسی رومی حاکم نے ان کو پکڑ لیا تھا ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی موجود تھے اور پھر ان سے کہنے لگے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انداز کرو اسلام سے تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو دور رہو انہوں نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا جب نہیں ہو سکتا تو پھر دیکھ لو کہ تمہاری میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں میں کیا کیسی سزا دیتا ہوں آگ جلائی آگ کے اوپر دیگ رکھی اور دیگ کے اندر تیلوں کو تیل کو ابالا تیل جب ابل گیا تو حکم دیا کہ ان کی ایک ساتھی کو پکڑا جائے اور ان کو تیل کے اندر ڈالا جائے تیل میں ڈالا گیا ذائقہ وہ ٹکڑی ٹکڑی ہو گیا ریزا ریزا ہو گیا حضرت عبد اللہ حضافہ رونے لگے رومی حافظ نے کہا کہ یہ اس لیے روتے ہیں کہ ان کو اپنے اوپر رحم آیا اور رحم آنے کی وجہ سے اب یہ ہماری بات مان لیں گے اسلام سے دور ہو جائیں گے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ کھولیں گے صحابی کہنے لگے میرا رونا اس وجہ سے نہیں بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک روح ہے اور جب میں تیل میں ڈالا جاؤں گا تو وہ روح چلی جائے گی کاش میری تمنا ہے کہ میرے اندر ایک روح کی جگہ بہت ساری روح ہوتی ایک روح نکلتی پھر دوسری روح نکلتی اللہ کے راستے میں حاکم ہاں اور بادشاہ سمجھنے لگا یہ قربانی والے لوگ ہیں ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں سے ڈرنے والے نہیں پھر اس نے کہا کہ اگر تم میرے چہرے کو بھروسہ دیتے ہو تو میں تم کو چھوڑوں گا عبداللہ ابن حضافہ نے فرمایا بھوسا دینا تو معمولی چیز ہے بھوسا تو لوگ دیتے رہتے بچے دیتے اور بیویوں کو بھوسا دیتے ہیں بھوسا دینے میں کیا ہے عبداللہ ابن حضافہ نے فرمایا آپ کیا صرف مجھے چھوڑیں گے یا میری ساتھیوں کو بھی یا یعنی میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑوں گا انہوں نے بھروسہ کیا اور سب رہا ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ان کا استقبال کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی طرح ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کی آگ سے بچایا تھا اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کو بھی دشمن کی آگ سے بچایا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پکے مسلمان نہیں بن سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنے والد سے اپنی ماں اور اپنے والد سے اور دوسرے لوگوں سے سب سے زیادہ پیارے نہ ہو اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے صحابہ کرام کی یہی شانتی قربانی دینے والے بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کرنے والے بھی تھے اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی کہ وہ صحابی جنہوں نے خواب میں اذان کو دیکھا تھا عبداللہ ابن ابن زید عبد ربی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی انہوں نے دعا کی یا اللہ میں اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا میری آنکھوں کو آپ چھین لیں کہتے ہیں ان کی دعا قبول ہوئی عبد اللہ نابینا اتنا ہی رضی اللہ رضول اللہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ عورت کہ احد میں ان کا شوہر ان کے بیٹے شہید ہوئے تھے شہید ہونے کے بعد ان کو خبر دی گئی آپ کا شوہر چلا گیا دنیا سے آپ کی آپ کا بیٹا چلا گیا آپ کا بیٹا مر گیا وہ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ان کو بتلایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی جب موجود ہے اور ہے اس کے بعد ہر غم میرے لیے ہلکا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا ذکر خیر آپ نے سنا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد حرام میں اعلان کیا اور فرمایا کہ آج میں دعوت کا کام کروں گا مسجد کے اندر لوگوں کو ایمان کی دعوت دوں گا جیسے انہوں نے ایمان کی دعوت دی تو مشرقین اور کفار ان کے اوپر حملہ کرنے لگے چھپٹ پڑے ان کو اتنا مارا اتنا پیٹا وہ زخمی ہو گئے یہاں تک کہ یہ خوف اور ڈر پیدا ہوا کہ وہ کسی بھی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا یہ خوف پیدا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ قوم کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر ان کا انتقال ہوا تو فلان اور فلان سے ہم انتقام لیں گے اگر ان کا انتقال ہوا تو ہم بدل لیں گے لوگوں کو تقریباً یقین تھا ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے ان کو گھر لے گئے بے ہوش تھے کچھ وقت ایک دن کے بعد یا بارہ تیرہ گھنٹے کے بعد ان کو ہوش آیا جیسے ان کو ہوش آیا تو کہنے ان سے کہا گیا آپ کچھ پی لیں آپ کچھ کھا لیں تاکہ آپ کی جان میں آپ کے بدن میں طاقت آ جائے وہ کہنے لگے میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتلائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا لوگوں نے کہا حضرت تو خیریت سے ہیں آپ قابل بھی ہے کہنے لگے نہیں ایک آدمی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت اور حافیت معلوم کی واپس آئے ابو بکر صدیق کو بتلایا اس کے بعد انہوں نے کچھ کھایا اور کچھ پیا ایسے حضرات جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور جیسے آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارادہ فرمایا تھا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ کی خلافت کو لکھوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو چھوڑ دیا اور فرمایا وہ حدیث آپ نے سنی یا رسول ابا بکر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان حضرت ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کسی اور کی خلافت کو قبول نہیں کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنی کسی کام سے جب جا رہی تھی تو ان کا کچھ کام باقی تھا کہنے لگی کہ اگر میں واپس آئی اور آپ موجود نہ ہوں تو پھر میں کن کے پاس آ جاؤں اور ان سے اپنی ان کے سامنے اپنی درخواست پیش کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کے پاس حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کے لیے دین کے لیے جتنی قربانی تھی اتنی قربانی صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں دیکھا حضرت ابو بکر صدیق بڑے تاجر تھے بزنس مین تھے ان کے والد بھی آخری وقت میں یعنی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے اس سے پہلے ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے چالیس ہزار میں انہوں نے کیا کیا دین اور اسلام کی خدمت کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو خلف کا غلام یا غلام تھے اور آقا اور مالک پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے حد سے زیادہ ان کو گرم پتھروں پر لٹاتے تھے انگاروں پر گرم پتھروں پر اور پتھروں پر ان کو لٹاتے تھے ان کی پٹائی کرتے تھے ابو بکر سے رضی اللہ عنہ گزرتے تھے فرماتے تھے ان آج فقیر پر ظلم مت کرو پھر ابو بکر سے رضی اللہ عنہ نے ان کے مالک سے کہا یہ میرے ہاتھ بیچ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے ایسی قیمت بدلائی مالک کو یقین تھا کہ ابو بکر صدیق بلال کو نہیں خریدیں گے پہلے اس نے کہا مالک نے بلال رضی اللہ عنہ کے مالک نے کہ ایک غلام ہے جو گورا غلام ہے گورا نسواس اس کا نام ہے وہ مجھے دے دے تو میں بلال کو آزاد کر دوں گا آپ کو بیچ دوں گا آپ آزاد کر دوں گا اب وہ صدیق نے قبول کیا نستاس نام غلام جو گورا غلام تھا ان کو دے دیا پھر اس نے دوسری شرط لگائی اور یہ کہا دو سو دینار دے دو دو سو دینار دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے وہ بھی دے دی پھر اس نے کہا اتنے دراہم دے دو اور وہ کیا چالیس درہم دے دو وہ بھی دے دیا اب آگے کیا کہتا حضرت بلال رضی اللہ علیہ کو بیچ دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ نے ان کو خرید کر آزاد فرمایا زنیرہ وہ خریدا اسی طرح اور غلاموں کو خریدا اور آزاد کیا یہاں تک کہ ان کے پاس جو رقم تھی جو دراہم تھے وہ سب ختم ہو گئے صرف چھ ہزار درہم ان کے پاس رہ گئے وہ چھ ہزار درہم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر خرچ کیے ہجرت میں کو خریدا ایک اونٹنی اپنے لیے ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت بہترین عمل ہے اس لیے میں خود اپنے پیسوں سے اپنے رین سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اب آج کل روافظ کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے شیعوں کی اور روافظ کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو کلم کلم بیچارے کو دیتے تھے حالانکہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی دین کی بڑی خدمت فرمائی ہے انہوں نے بہت زیادہ فتوحات کی ہیں اور صرف ملک کو فتح نہیں کیا وہاں کے لوگوں کی دلوں کو فتح کیا یہ جو ہم کہتے ہیں امام بخاری بخارا کے رہنے والے ہیں امام ترمیدی ترمید کے رہنے والے ہیں امام دارمی سمرقند کے رہنے والے ہیں اور بخارا اور سمرقند میں اور تاشکند میں ہزاروں نہیں لاکھوں بڑے بڑے علماء محدثین فقہ اور دین کی خدمت کرنے والے گزرے ہیں آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس سرزمین کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا امام بخاری کو تو ہم مانتے ہیں ترمیدی کو مانتے ہیں اور ابو منصور ماتوریدی بھی وہیں کے رہنے والے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں لیکن ہمارے بعد بھائی ایسے ہیں حضرت معاویہ کو نہیں مانتے جنہوں نے راستہ ہموار کیا سب چیزوں کے لیے صحابہ کرام جو بھی صحابی ہو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو ان کا تو اتنا اونچا درجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا درجہ ہے اس لیے بعد والے حضرات کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے اور جتنے صحابہ گزرے ہیں وہ کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے اور جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو نہیں پہنچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چھ چیزوں کی خاص فضیلت عطا فرمائی ہے خوبی تو جواب میں الکلم مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات دیے ہیں جو کلمات جمع کرنے والے ہوتے ہیں تھوڑے کلمات ہوتے ہیں اور ان میں بہت بڑا مطلب ہوتا ہے اور نصر تو بے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو روب عطا کروایا ہے مسیرت شہر ایک مہینے کی مسافت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر لوگ مرحوب ہو جاتے ہیں روم کی بہت بڑی حکومت تھی ان کے پاس بے شمار وسائل تھے یورپ ان کے ہاتھ میں شام ان کے ہاتھ میں سب ان کے ہاتھ میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوئی تبوک میں تبو تک گئے اس لیے کہ یہ خبر پھیل گئی تھی کہ مشرق جو کہ رومی لوگ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روحت ڈالا اور وہ نہیں آ سکے چنانچہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جب صلح کرنے کے لیے تشریف رہ گئے تھے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکایا تھا ایک شخص آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو پکڑ لیا اور کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون چھڑائے گا آپ میرے سامنے ہیں تلوار میرے ہاتھ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مطلب اللہ یہ جو اللہ اللہ ہم پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ آگے پیچھے کچھ نہیں بولتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ بہت ساری باتیں لگا سکتے اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا معبود ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا معاون اور مددگار ہے اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے یہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تو اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اس لیے جب اللہ کا ذکر کیا جائے لا الہ الا اللہ کے بعد الا اللہ تو الا اللہ کے ساتھ بھی یہ نیت کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ یہ نیت کرنا چاہیے کہ لا محبوبہ اللہ لا محبوبہ اللہ محبوب اللہ تبارک و تعالی ہے لا الا اللہ مطلوب صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے عالم الغیب صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے ہر چیز کا اختیار صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے حاجتوں حاجتوں کو پورا کرنے والے صرف اللہ تبارک وطالعہ ایک تو یہ ہے کہ آپ مجھے قلم دے دیں میں آپ کو قلم دے دوں یہ تو ٹھیک ہے یہ تو اسباب کے اندر ہے اسباب سے اوپر جہاں اسباب نہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے ہیں تو اللہ میں یہ نیت کرنا چاہیے اور اللہ میں بھی یہ نیت کرنا چاہیے اور لا الہ الا اللہ تو ہے ہی اس میں تو محبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور معبود کا کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ محبود ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی کتنی قسمیں ہیں عبادت قولی زبان کی عبادت عبادت قلبی دل کی عبادت عبادت بدنی بدن کی عبادت عبادت مالی مال کی عبادت یہ چاروں قسم کی عبادتیں صرف اللہ کی زبانی عبادت زبانی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ہم غائبانہ طور پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں کا کاغبرو و ای کا نستعین ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات پکی ہو جائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے طور پر اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو ان سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے فلاطر اندون اللہ مالا یقہ رکا ولا يضرك اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مت مانگو جو نہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اور اگر عبادت نہ کرے تو آپ کو نقصان بھی نہیں دے سکتا صرف ہے قل ادعو اللہ ام ادعو الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو رحمان سے مدد مانگو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور جس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں یہ ہے زبانی عبادت اور زبانی کے علاوہ قلبی عبادت دل کی عبادت دل کی عبادت یہ ہے کہ ہم دل میں غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے خوف رکھیں اگر ہم نے یہ غلط کام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں تو ہے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے گا ہم کو سزا دے گا اور امید دل کی عبادت امید ہے امید بھی دل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے رکھے یہ ہمارے دل میں نہ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو فلاں بولی اور فلاں قبر والا ہم کو ذرا پہنچائے گا ایسا نہیں وہ اللہ تبارک کے بندے ہیں اللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے سرری سفتی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور دوسرے جتنے اولیاء ہیں ان کی وسیلے سے ہم دعا کریں یا اللہ ان کی برکت سے ان کی وسیلے سے اور اے اللہ ان کی حرمت سے ہمارا کام کریں اور وسیلے کا مطلب ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور یا اللہ محبت بہت اونچی درجے کی عبادت ہے تو ہم اپنی محبت کو ان کے ساتھ وسیلہ بناتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اور آپ ہمارے اوپر رحم کریں آپ ہمارے کام کو انتہا اور آخر تک پہنچا دیں وسیلہ ٹھیک ہے مدد صرف اللہ تعالیٰ کی تو یہ ہے قلبی عبادت یعنی دل کی عبادت اور بدنی عبادت کیا ہے رکو کرنا سجدہ کرنا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سورج کو بھی سجدہ مت کرو چاند کو بھی سجدہ مت کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے اللہ کا جس اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ تم نے کیا اس نے کہا ہم فلاں جگہ پر تھے اور وہاں کے جو بڑے لوگ تھے حاکم تھے اور رہبر رہنما اور گائیڈ تھے ان کو ہم سجدہ کرتے تھے ان کو لوگ سجدہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پر سداؤ نہ کسی ولی کو نہ کسی نبی کو نہ کسی قبر کو نہ کسی قبر کے مجاور کو کسی کو سد بچتا ہوں اور فرمایا اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن وہ بھی جائز نہیں اس لیے کسی کو سجدہ بنا اور دیکھو سجدے کی دو قسمیں ہیں ایک سجدہ عبادت ہے ایک سجدہ تعظیم ہے سجدہ عبادت یہ ہے کہ جس کو سجدہ کرے اس کو اپنے تمام کاموں میں متصرف اور تصرف کرنے والا سمجھے اس کو علماء نے کفر لکھا ہے اس لیے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے کسی اور کے قبضے میں نہیں اور ایک سجد تعظیم ہے سجد تعظیم احترام کی لے سجدہ احترام کی لے سجدہ بھی حرام ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں پرانے دینوں میں جو پرانے مذاہب ہیں ان میں احترام کی لیے سجدہ کی گنجائش بعض علماء کی نزدیک تھی اس شریعت میں بالکل نہیں سجدہ کرنا رکو کرنا اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سلام کے اندر جو لوگ سچ جاتے ہیں یہ جھکنا بھی ممنوع ہے احناف کی کتابوں میں بھی لکھا ہے شافعیہ کی کتابوں میں لکھتا ہے کہ سلام کرنا چاہیے سیدھا میں جھکنا نہیں چاہیے وہ آج لوگوں کی عادت ہے کہ جھک جاتے ہیں اس کو علماء نے منع لکھا ہے اور فتح میں ہم نے اس کی تحقیق لکھی ہے سجدہ ہو رکو ہو اور تیسرے نمبر پر یہ جھک جانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے یہ سب اللہ تبارک پتا کی تعلا کے لیے ہے ان نسولاتی و نسخی و محیا و مماتی رب لا شری اللہ تبارک تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نقل فرمائی ہے ان سلاطی میری نماز و نسخی اور میرے قربانی و محیایا اور میری موت حیات و مماتی اور میری وفات یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے نماز کے بعد ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب کے اور اے اللہ میں پناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانے کے لیے بتلاتے ہیں ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہے ہی جنت بلکہ وہ سب سے پہلے جنت کے در کا دروازہ کھولنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شفاعت کو کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتے خواب میں لے گئے جبریل اور مکائل اور ان کو مختلف چیزیں خواب میں دکھائی اور انبیاء علیہ السلام کا خواب حقیقت میں ہے ان وہ لمبا خواب ہے اس میں ایک حصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لے گئے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچے تھے بتلایا گیا یہ بچے کون ہیں سب لوگوں کے بچے ہیں جو نابالغ مر گئے ہیں وہ سب جنتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان میں داخل کیا گیا جو انتہائی خوبصورت مکان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مکان کس کا بتلایا گیا یہ عام مسلمانوں کی جگہ عام مسلمانوں کو جنت میں ایسا مکان ملے گا ایسا ویلا ملے گا ایسا بنگلہ ملے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے گئے وہاں اس سے بھی خوبصورت مکان کو جس کے اندر ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے فرمایا یہ جی، ان کا مکان ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں پھر ایک اور مکان تھا اونچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور مکان یہ کیا ہے یہ کن کا ہے فرمانے لگے یہ آپ کا مکان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اجازت دیں تاکہ میں اس کو دیکھوں اندر سے فرشتوں نے بتایا ابھی آپ کا وقت پورا نہیں اس لیے ابھی نہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی جنت ان کی برکت سے ان کے وسیلے سے ان کی تابے کی وجہ سے مسلمانوں کو جنت ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلانے کے لیے فرمایا کہ تم جہنم سے کوئی پناہ مانگو میں نے عذاب جہنم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتنت قبر حضور بکر من فتنت قبر قبر کے اندر جو فتنہ ہے منکر نکیر آئیں گے اس سے پناہ مانگا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتنت المسیح الدجال جو دجال آئے گا لوگوں کو جی۔ گزرا کرے گا لوگوں کو جنت دکھائے گا وہ جنت جہنم ہے لوگوں کو جہنم دکھائے گا وہ حقیقت میں جنت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ فرما سے اپنی جہنم میں جاؤ وہ جنت ہے اس فتنے سے وہ من فطنت والممات اور زندگی میں جو فتنے آتے ہیں زندگی میں کتنے فتنے ہیں مسلمانوں کے اوپر کتنے فتنے کتنی مصیبتیں آتی ہیں زمانے میں تو مسلمانوں کے پاس قوت نہیں ہے تو ہر جگہ مسلمان بیچاروں پر فتنے مصیبتیں اور تکلیفی آتی ہیں ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف چل رہا تھا تو کچھ لوگوں نے جو رومی ہیں روم کا مطلب یورپ والے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے اس لیے کہ ان آپس میں ان کا اختلاف ہے حضرت معاویہ نے ان کو ایسا خط لکھا جو ایک دم سے زیادہ طاقتور تھا حضرت معاویہ نے فرمایا اگر تم نے مسلمانوں کی کسی زمین اور حصے کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو میں اور میرا بھائی حضرت علی ہم مل جائیں گے اور ہم آپ کی اس دنیا کو استنبول کے زمانے میں ان کا کیپیٹل تھا اس کو ہم رات بنائیں گے اس کو ہم جلا دیں گے اس کے اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنی جگہ رات ایک زمانہ یہ تھا اور اب تو ماشاء اللہ جس ملک میں مسلمانوں کو نماز کی اجازت ہوتی ہے مسجد کی اجازت ہوتی ہے مدرسے کی اجازت ہوتی ہے مکتب کی اجازت ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی اس زمانے میں بڑی بات ہے تو میں فتن المحیا اس سے ول ممان اور موت کی فتنے سے پناہ مانتی موت کا فتنا کیا ہے مرنے کے بعد وراثت پر لوگ جگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں ایک کہتے میرا حصہ ہے دوسرے کہتے میرا زیادہ حصہ ہے اسی طرح مرنے کے بعد قبر کو پکا بناتے ہیں یہ بھی فتنا ہے قبر کچی ہونی چاہیے جیسے یہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں قبر پر گنبد بنائیں گے قبر کے اوپر پھولوں پر چڑھائیں گے یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ایمان کے اندر اسلام میں سادگی ہے تو پھر نہ مواد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا جو میدان ہے وہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تابیداری کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے ہم ذکر کریں جیسے ہم ذکر جائے یہاں جمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت اٹھتے تھے جیسے اٹھتے تھے ان نفی خلق نقی حل سماوات وقت لیا بھی آیات پڑھتے اس وقت کی تلاوت اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فکر بیت الخلاء میں جائے اللہ کا ذکر بیت الخلاء باہر نکلے اللہ اللہ تبار تعالیٰ کا ذکر تو تلاوت اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم جنت کے باغات پر گزرو تو تم اس میں سے کھاؤ ان میں سے کھاؤ اور چڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا جنت کے باغات کیا ہے اور لگے ایک روایت میں مجالس ذکر کی مجلس ہے دوسری روایت میں ہے مجالس و پھر مساجد مسجد کے اندر مجلس ذکر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی باغ ہے اس باغ میں سے تم پھل چن لو اور پھلوں کو کھا لو اور ایک روایت میں ہے جنت کے باغات ہیں ذکر کے حق کے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ ذکر کی رین بیٹھتے ہیں تو فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نادا منادن انکوم تم چلے جاؤ یعنی تم نے ذکر کو پورا کیا تو تم یہاں سے چلے جاؤ کس حالت میں جاؤ مغفور القم آپ کی مغفرت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میں نے آپ کی برائیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ پر آپ کی نیکیوں کو لکھا آپ کے حسنات کو لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ کہیں یہ بات نہیں ہر وقت اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کا ذکر لوگ کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں رحمت اللہ کی ان کو ڈھانپ لیتی ہے ان کے اوپر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر مخصوص فرشتوں میں کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑا سا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور ان کی ملفوظات سناتے ہیں اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ ایک صاحب نے سوال کیا معمولات کی پابندی نہیں ہوتی بیمار بھی رہا مگر بیماری کے بعد بھی پابندی نہیں ہو سکی کئی بار دیوبند حاضر ہوا مگر ملاقات نہیں ہو سکی پابندی ہونے کے لیے کوئی علاج ارشاد فرمائیں جواب ذکر معمولات کی چھوٹ جانے سے بہت قلق پریشانی ہوئی افسوس ہوا بیماری تو خیر ہوتا ہے لیکن صحت اور قوت کے بعد بھی اگر ذکر نہ کیا جائے تو طبیعت کو دوری ہو جاتی ہے پھر اس کے پیچھے آدمی بھاگتا ہے پھر بھی ہاتھ آنا مشکل ہوتا ہے آپ تازہ غسل کر کے یعنی جس کے ذکر جس کا ذکر چھوٹتا ہو اس پھر علاج تازہ غسل کر کے دو چلا کے توبہ کی نیت پڑھیں پھر استفار کریں پھر دعا مانگے یا اللہ میری غفلت اور کوتاہی کو معاف فرما اور اپنے ذکر سے محروم نہ فرما توفیق عطا فرما بغیر تیری توفیق کے کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد پھر ذکر شروع کرے اور ایسی پابندی کرے کہ جس دن کا ذکر نہ ہو اس دن کھانا نہ کھائے بغیر ذکر کے کھانا نہیں کھاؤں گا اللہ پاک آپ کی مدد کرے Sallallahu aleyhi ve sellem.